ابن جوریج نے کہا عطا نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تازہ کھجوروں اور کچی کھجوروں کو اور کشمش اور خوش کھجوروں کو نبیز بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سنتالیس